مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامین کرام اللہ تبارک تعالی محض اپنے فضل سے کرم سے اور مہربانی سے ایک عظیم الشان رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جس مہینے کی طرف اللہ نے اپنی نسبت فرمائی اور یہ کہا کہ رجب امت کا مہینہ ہے شابان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان میرا مہینہ ہے وہ مہینہ اللہ تعالی ہمیں مرحمت فرمانے والے ہیں اور پوری آب و تاب کے ساتھ اور پورے جلال و جمال اور شان اور بان کے ساتھ ہم پر وہ مبارک اور مقدس مہینہ سایہ پگن ہونے والا ہے یقیناً اللہ کی طرف سے بڑی رحمت کا معاملہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اگر وہ مہنا عنایت فرما دے تو اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی اس لیے لاکھوں لوگ گزشتہ سال ماہ رمضان میں ان نعمتوں سے اور اس ماہ مبارک کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے والے تھے لیکن اس بار رمضان تو ہے لیکن وہ روزے نہیں رکھ سکتے تراوی ہے مگر پڑھ نہیں سکتے اور کلام پاک ہے استفادہ نہیں کر سکتے اعتکاف نہیں کر سکتے شب قدر کی تلاش نہیں کر سکتے اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا وہ محروم ہو گئے ایک رمضان سے ان کی زندگی میں اب آگے کے رمضان اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں لکھا بڑی مہربانی ہوگی اللہ کا کرم ہوگا اگر اس ماہ مقدس میں ہمیں داخلہ مل جائے اور ختم ہونے سے پہلے موت آ جائے تو کوئی افسوس نہیں اس لیے کہ موت آئے گی بھی تو ایسے ماہ میں آئے گی اور ایسے مہینے میں آئے گی کہ جس ماہ میں اللہ کی رحمتیں برکتیں بے پناہ نازل ہوتی رہتی ہیں اللہ نے جس ماہ میں خصوصی طور پر جنت کو سجایا ہوا ہے جس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے اور جس ماہ مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شیاطین کے بیڑیاں لگا دی ہیں ہم تو کہتے ہیں رمضان کی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان محض اللہ داخلہ کر دے ہمیں رحمت والا اشرا ملے نہ ملے جہنم سے خلاصی کا اشرا ملے نہ ملے شب قدر ملے نہ ملے اعتکاف ملے نہ ملے اور عید الفطر کا چاند ہم دیکھیں نہ دیکھیں یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے کرم سے احترام کے ساتھ احتمام کے ساتھ اللہ ہمیں داخل ہی فرما دے نہ نکالیں یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے یہ خوش نصیب ہیں جو رمضان المبارک میں اس سڑی گلی اور ملون و مردود دنیا کو طلاق دے کر حوروں سے نکاح کرنے جاتے ہیں خوش نصیب ہیں جو اس دنیا سے اور اس دنیا کے جھمیلوں سے اس ماہ مبارک میں وہ نجات پاتے ہیں کوئی افسوس نہیں قابل مبارکباد ہیں جو رمضان المبارک میں اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں بہرحال اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس کے آنے سے پہلے حضرات صحابہ کرام کو جمع کر کر آپ نے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا اس سے اہمیت کا پتہ لگتا ہے یہ کوئی مہمان معمولی مہمان نہیں ہے یہ عظیم الشان مہمان ہے یہ شہنشاہ شاہ وقت کا نمائندہ ہے یہ احکم الحاکمین کے دربار کا نمائندہ ہے اور جو مہمان جتنا عظیم الشان ہوتا ہے اتنا ہی اس کے شائن شان اس کے لیے انتظامات کرنے پڑتے ہیں اس کے کھانے کا نظم اس کے رہنے سہنے کا اس کے سونے آرام کرنے کا اور اس کی سواری کا تو یہ جو رمضان المبارک ہے یہ عظیم الشان مہمان ہے یہ کوئی معمولی مہمان نہیں اور پہلے ہی ہمارے اور آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے سرور کونین دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مہمانوں کی عزت نہیں کرتا اور مہمانوں کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور آپ نے فرمایا کہ مہمان کی عزت کرنا اور تعظیم کرنا یہ ایمان اور اسلام کے اہم ترین شعبوں میں سے ہے جب عام انسان مہمان کی عزت کرنا ایمان کا شعبہ ہے اور جو اکرام نہ کرنے والا ہے ایمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں اللہ کے دربار کا شہنشاہوں کے شہنشاہ کا احکم الحاکمین کا جس کی قبضہ قدرت میں ہماری زندگی اور ہماری موت ہے ایک ایک سانس اس کی اجازت سے چل رہی ہے جو صحت دینے والا ہے جو بیماری دینے والا ہے امیری غریبی دینے والا ہے بادشاہت اور فقیری دینے والا ہے ایسے عظیم الشان جلال و جمال کا مالک بادشاہ اس کا نمائندہ ہمارے پاس آئے اور اس کا اکرام نہ کرے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے داڑیاں منتی رہیں اور نمازیں چھٹتی رہیں ٹی وی چلتی رہے بے حیائی ہوتی رہے گانے بجتے رہیں قوالیاں چلتی رہیں اور بے پردگی ہوتی رہے حرام کاروبار ہوتا رہے اور دنیا کی پوجا ہوتی رہے جورو کی غلامی سے باز نہ آئے یقیناً وہ شیطان ہوگا یا کہا جائے گا کہ شیطان کی نسل میں یا شیطان کے نطفے سے پیدا ہونے والا انسانی شکل میں ابلیس ہے یہ اللہ کے مہمان کا اکرام نہ کرے اللہ کے مہمان کی تعظیم نہ کرے آقا اور حضرات صحابہ کرام کمر بستہ ہو جائیں اور آپ کی حیات میں آپ کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آ جائے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمائے کہ آپ کمر پر پٹکا باندھ لیتے تھے آپ بستروں سے علاحدگی اختیار کر لیتے تھے آپ کی عبادت میں تغیر آ جاتا تھا آپ امام الانبیاء آپ سید الاولیاء آپ سید الاقتاب آپ سید العبدال آپ شافی محشر آپ ساقی کوثر آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے آپ کے بغیر کائنات کا کوئی فرد جنت میں نہیں جا سکتا کوئی پیغمبر جنت میں نہیں جا سکتا کوئی ولی جنت میں نہیں جا سکتا کوئی شہید جنت میں نہیں جا سکتا رضوان کو اللہ نے کہہ رکھا ہے کہ میرے محبوب کے قدم پڑھے بغیر کوئی پیغمبر خبردار میں جنت میں داخلہ نہ لے سکے وہ امام الانبیاء رمضان کے آنے کا اکرام کرے احترام کرے اپنی زندگی کا شیڈول بدل لے اور نظام العمل بدل لے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ ہو وہی شروع کے کچھ تراوی اور شروع کی کچھ نمازیں شروع میں مسجد کی بھربھراہٹ اور شروع میں کچھ کلام پاک کو لے لیا اور پھر اس کے بعد کچھ ہی دن گزرنے نہ پائے ہماری زندگی جوں کی تو ہو گئی اور کتے کی دم کی طرح ہو گئی میں کہتا ہوں وہ کدالی کا جالنا لکلی نبی ادو الانس والجن اللہ نے کہا کہ ہم نے انس اور جن شیاطین پیدا کیے جنات شیاطین سمجھ میں آتے ہیں وہ ابلیس ہے وہ شیطان ہے جو نمرود کی شکل میں آیا جو حامان کی شکل میں آیا قارون کی شکل میں آیا آج نمرود نہ صحیح یہ بے روزے دار کیا نمرود سے کم ہے یہ بے روزے دار رمضان کے معزز مہمان کا اکرام نہ کرنے والا کوئی فرون سے کم ہے کوئی دجال سے کم ہے کوئی ابو جہل سے کم ہے کوئی ادبا اور شیبا سے کم ہے ادبا چلا گیا تو کیا ہوا شیبا چلا گیا تو کیا ہوا ابو جہل چلا گیا تو کیا ہوا ابو لہب چلا گیا تو کیا ہوا اگر آج کے ابو جہل کو دیکھنا ہو رمضان میں داڑھی مڑے کو دیکھ لو آج کے ادبا کو دیکھنا ہو آج کے شیبا کو دیکھنا ہو رمضان کے اندر تراوی کے اوقات میں نماز کے اوقات میں حرام خوری کرتے ہوئے پھرتے ہوئے ٹی وی دیکھتے ہوئے داڑھی منڈتے ہوئے بے حیائی کے کاموں کرتے ہوئے دیکھ لو اور تصور کر لو کہ میں وقت کے قارون کو دیکھ رہا ہوں وقت کے نمرود کو دیکھ رہا ہوں وقت کے دجال کو دیکھ رہا ہوں وقت کے اتبا اور شیوا کو دیکھ رہا ہوں ابو لہب کی بیوی لکڑیاں جمع کرتی تھی اور اس کا لقب تھا ہما لتل ہتب جی دیہا حبل مسد وہ لکڑیاں جمع کر کر کہتی تھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ لگا دوں گی اور ابو لہب کے برے کاموں کے اندر وہ مدد کیا کرتی تھی نبی کی دشمن تھی اور نبی سے بخص اور عداوت کیا کرتی تھی آج کی ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو دیکھنا ہو رمضان المبارک میں شاپنگ کرنے والے بدکار عورتوں کو دیکھ لو بازاروں کے اندر یہ بے پردہ اور بے حیا رنڈیوں کی شکل اپنائی ہوئی عورتوں کو دیکھ لو کہو اے اللہ تیرا شکر ہے ام جمیل کو تو نے دکھا دیا ابو لہب کی بیوی کو دکھا دیا آج سورہ لہب کی تفسیر زندہ ہو گئی تبت یدا ابھی لہبی ہوں تب اغنا انہوں مال ہوں وما کسب سیسلا نارن ذات لہب وم راہ تو ہم اس کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی یہ بے پردہ پھرنے والی یہ بیوٹی پارلر جانے والی یہ سنیما کی قطار کے اندر کھڑی ہوئی کھڑی ہوئی عورتیں یہ نوکریوں کو جانے والی یہ غیر محرم سے بلا حیا کے بغیر شرم کے گفتگو کرنے والی بغیر پردے کی یہ وقت کی ام جمیلہ ہیں یہ وقت کی ابو لہب کی بیویاں ہیں ان کو دیکھ لو سورہ لہب کو پڑھو تو سورہ لہب کی تفصیل کی یاد تازہ ہو جائے گی بہرحال خوش نصیب ہیں اس ماہ مقدس کا اکرام کرنے والے استقبال کرنے والے اس مہمان کی تعظیم کرنے والے تکریم کرنے والے اور کیسے پتا لگے گا مجھ سے کہو تو میں کہوں گا ہاں بھائی میں رمضان کا اکرام احترام کرنے والا ہوں آپ سے کہیں آپ سے پوچھا جائے آپ کہیں گے بھئی رمضان کی بے حرمتی کون کرے گا ہم بھی باسی تیسی کنکڑی افطار والوں کو بھیج دیتے ہیں ہم بھی ہول سیل میں سڑے گلے سموسے افطار والوں کو بھیج دیتے ہیں ہم بھی کچھ غریبوں کو بلا کر شہری افطاری میں کھلا دیتے ہیں ہم بھی گنجی لپٹی ساڑیاں مساکین میں تقسیم کرتے ہیں ہر ایک کہے گا لیکن ہمارا اہتمام ہمارا عمل ہمارا ظاہر ہمارا باطن اور ہماری جستجو ہماری لگن اور ہماری زندگی کا انقلاب بپا ہمارا انقلاب بتائے گا کہ ہم رمضان میں کیسے لگے ہوئے ہیں کسی گھر میں کسی لڑکی کا بیاہ ہو آپ والد سے ملاقات کرنا چاہیں نہ جی میری بیٹی کی شادی ہے میں جہیز خریدنے جا رہا ہوں میں الماری بنانے جا رہا ہوں میں پلنگ بنانے جا رہا ہوں میں رقے چھاپنے جا رہا ہوں گھر میں بیٹی کی شادی ہو آنے والے یہ کتے ہوں ہڈیوں کے اور بھک مرے ہوں ان کے اہتمام کے لیے لڑکی کے باپ کی زندگی کا شیڈول بدل جاتا ہے سونے کا نظام بدل جاتا ہے دوستوں سے ملاقات بدل جاتی ہے رمضان آ رہا ہے آپ کا شیڈول کیا بدلا آپ کا نظام العمل کیا بدلا رمضان کی رحمتوں کو اپنے برتن کو کتنا صاف کیا کتنا پاک کیا اس سڑے گلے برتن میں جس میں غیبت جس میں زنا جس میں بدکاری جس میں مسلمانوں کے تعلق سے کینا حسد کپٹ یہ تمام گندگیاں کفر شرک خباست یہ لگی ہوئی ہیں اس سڑے گلے برتن کے اندر آپ رحمان رمضان کی برکتوں کو لیں گے آپ قرآن ترابی میں لیں گے آپ مفسر قرآن سے قرآن کی رحمتیں لیں گے نہیں نہیں اگر برتن گندا ہو دودھ ڈالا جائے تو دودھ پھٹ جاتا ہے برتن گندا ہو شہد ڈالا جائے شہد ناپاک ہو جاتا ہے برتن کے اندر پیشاب ہو اور پاخانے سے آلود ہو زمزم جیسا پانی جو جنت کی نہروں سے قیمتی پانی ہے اگر اس کو ٹالا جائے وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے کون سے برتن میں آپ رمضان کی رحمتوں رمضان کی مغفرتوں اور رمضان کی جہنم سے خلاسی کی صنعت لینا چاہتے ہیں اس چہرے کے ساتھ اس دل کے ساتھ اس خون کے ساتھ جس خون کے اندر سود ملا ہوا ہے جس خون کے اندر رشوت ملی ہی ہوئی ہے جس دل کے اندر کینا ہے جس دل کے اندر کپٹ ہے جس دل کے اندر حسد ہے جس دل کے اندر بغض ہے ایک تاجر دوسرے تاجر کو دیکھ کر جلتا ہے ایک عالم دوسرے مسلمان کو دیکھ کر حسد کرتا ہے ایک امام دوسرے امام کو دیکھ کر ایک خطیب دوسرے خطیب کو دیکھ کر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو دیکھ کر عاملوں کے پاس ساحلوں کے پاس کاہینوں کے پاس جادوگروں کے پاس جاتا ہے مجھے مال نہ ملے نہ ملے اس کی تباہی چاہیے اس کی بربادی چاہیے امیاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے یہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے اس کا مالک اسے نوکری سے نکال دے آج کسی کی دکان چلے نہ چلے کسی کا کارخانہ چلے نہ چلے اور کسی کی بزنس چلے نہ چلے اور کسی کی فیکٹری چلے نہ چلے مجھے بتاؤ وہ کون سا جھنڈا ہے وہ کون سا مزار ہے جہاں مجاور بیٹھا ہے اور اس کے پلیتوں کا کاروبار نہ ہو رہا ہو اس کے لیمبو اور ناریل کا کاروبار نہ ہو رہا ہو وہ کون سا عامل ہے وہ کون سا وہاں پر پنڈت ہے کہ مسلمان وہاں پہنچ رہا ہو کس لیے یہودیوں کو مارنے کے لیے ٹھاکرے کو مارنے کے لیے بابری مسجد سے بتوں کو صاف کرنے کے لیے کس لیے بیت المقدس کی آزادی کے لیے کس لیے کشمیر کے اندر اسلامی ریاست کا پرچم لہرانے کے لیے اس لیے کہ مظلوم کو حق مل جائے اس لیے کہ ظالم کا پنجا مروڑ جائے جالی میں لگی ہوئی بنگڑیاں اور جالی میں لگے ہوئے یہ منت اور مرادوں کے تاگے اس لیے کہ کسی کی زبان پر تالا لگ جائے کوئی موت کی گھاٹ اتر جائے کسی کا جنازہ نکل جائے کسی کے کارخانے پر تالا لگ جائے کتو دنیا کے تمہارا جینا اس لیے تھا کہ کم سے کم اپنا نفع نہ چاہتے دوسروں کی بربادی کیوں چاہ رہے ہو ہر مسلمان ہر مومن ہر مرد ہر عورت ہر بڑا قطاریں لگائے ہوا ہے کس لیے لگائے ہوا ہے بہو ساس کے تالا منہ کے تالا لگانا چاہتی ہے ساس اپنے بیٹے کو اپنی طرف کرنا چاہتی ہے اور بہو کو طلاق دلوانا چاہتی ہے دکاندار دکاندار کو ڈاؤن کرنا چاہتا ہے رمضان آتا ہے رمضان چلا جاتا ہے اللہ کہتے ہیں اللہ کم تتخون کہ رمضان سے تم متقی بن گئے اللہ کہتے ہیں رمضان سے تم جنتی بن گئے اللہ کہتے ہیں رمضان سے تم رحمتوں سے مالا مال ہو گئے اللہ کہتے ہیں رمضان میں تمہیں مغفرت کا پروانہ مل گیا اللہ کہتے ہیں رمضان میں تمہیں جہنم سے خلاسی کا پروانہ مل گیا ایک اشرا گزرا دوسرا اشرا گزرا تیسرا اشرا گزرا رحمت کا اشرا گزرا جہنم سے خلاسی کا اشرا گزرا مغفرت کا اشرا گزرا اعتکاب گزرا شب قدر گزری کلام پاک کی تیس پارے گزرے تراوی گزری اور اللہ کے گھر کے اندر قیام اور اللہ کے گھر کے اندر پابندی سے آ کر تفصیلیں سننے کا دور گزرا اور عید الفطر کا چاند نظر آیا شیطان آیا یہ شیطان کی نسل سے پیدا ہونے والے یہ کتے کی دم پھر تیڑی کی تیڑی کیوں ہو گئی کیا رمضان اپنا کام کیوں نہیں کر رہا ہے دو ایم جی کی گولی ایک کاٹا چبن دے سکتا ہے ایک پھول مسکراہٹ بکھیر سکتی ہے ایک کا ایک قطرہ کچھ وہ بکھیر سکتا ہے وہ رمضان جس کی رحمتیں جس کی برکتیں اور جس کی مغفرتیں پانے کے لیے عالم کے پیغمبروں نے اور پورے بنو آدم نے اور پورے رسولوں نے جس رمضان کو مانگا تھا اللہ نے کہا تمہیں روزے تو مل سکتے ہیں رمضان نہیں ملے گا اللہ نے کہا میرے محبوب کو رمضان دوں گا میرے محبوب کی امت کو رمضان دوں گا اور یہ رمضان نہ اللہ نے آدم کو دیا نہ شیش کو دیا نہ ہارون کو دیا نہ لوت کو دیا نہ ابراہیم کو دیا نہ عیسا کو دیا نہ موسا کو دیا خاص طور سے اللہ نے رمضان اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ کے سطح میں اللہ نے آپ کی امت کو دیا اور کہا روزہ رکھو اور کہا اعتکاف کرو اور کہا ایک کے بجائے ستر پاؤ اور کہا نفل کام کرو اور فرض کا ثواب پاؤ اور کہا فرض کرو اور ستر کا ثواب پاؤ اور کہا رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے اور کہا ایک جو ہے روپیہ خرچ کرو گے ستر کے برابر اور سات سو کے برابر اور چاہے مزید ہم اضافہ کریں گے اتنا سب کچھ ہے لیکن کیوں ہمارے روزے ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں لا رہے ہیں ہماری تراوی ہمارا قرآن کا سننا ہمارا اعتکاب ہماری تفصیلوں کی محفلوں میں بیٹھنا ہمارا اللہ کے لیے وقت نکالنا یہ کیوں ہماری زندگی کے اندر انقلاب بپا نہیں کر رہا ہے ہر چیز کے اندر تبدیلی آ رہی ہے ہر چیز کے اندر بدلاؤ آ رہا ہے آپ <clears throat> ایک درخت پر محنت کریں اس درخت کا پھل نکلے گا ایک مکان پر محنت کریں وہ مکان محل بنے گا آپ ایک جھوپڑی پر محنت کریں وہ جھوپڑی تعمیر ہوگی آپ ایک کھیت پر محنت کریں وہ کھیت اناج دے گا رمضان کی محنتیں اکارت کیوں جا رہی ہیں رمضان کی سعادتیں بیکار کیوں جا رہی ہیں یہ تین صف مسلی جو شابان میں تھے رمضان میں بڑھ گئے اور پھر شوال میں ساڑھے تین سو کیوں نہیں ہوتے ایک رمضان کا پیداوار ہمیں نمازی کیوں نہیں ملتا ایک رمضان کا متقی کیوں نہیں ملتا ایک رمضان کی داڑھی رکھنے والا کیوں نہیں ملتا ایک رمضان کی باہیا عورت ہمیں کیوں نہیں ملتی ہماری زندگی میں کئی رمضان آئے ہماری زندگی میں کئی طرح بھی آئے ہماری زندگی کے اندر کئی قرآن آئے ہماری زندگی میں کئی اعتکاف کئی شب قدر ایک روزہ کافی تھا ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے ایک آیت کافی تھی ہمیں کف سے اسلام لانے کے لیے اور ایک تراوی کافی تھی ہمیں جہنم سے جنت میں پہنچانے کے لیے بزرگوں کی ایک مجلس کافی تھی ہماری زندگی کو ضلالت سے ہدایت پر لانے کے لیے آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے اصل وجہ یہ ہے رسمی طور پر ہم روزے رکھتے ہیں رسمی طور پر ہم رمضان کی عبادتوں کو گزارتے ہیں ہم نے رمضان کو سمجھا نہیں ہے ہم نے رمضان کو پہچانا نہیں ہے ہم نے رمضان کا اس کے شائن شان اکرام اور احترام نہیں کیا اور جس ظرف کے اندر اور جس برتن کے اندر ہم نے رمضان کی سعادتوں کو ڈالا رمضان کی برکتوں کو ڈالا سب سے پہلے یہ کہ ہم نے اس کو پاک ہی نہیں کیا دیکھیے رمضان المبارک سے پہلے شابان کا بہنا اور شابان کے بہنے میں میں نے آپ کو بتایا ابا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے کسی ماہ میں جو رمضان المبارک میں رکھا شابان میں رکھا کرتے تھے رکھتے تھے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرماتی ہیں لگتا ہے کہ آپ روزے چھوڑیں گے نہیں اتنا رکھتے اتنا رکھتے اور چھوڑتے پتا لگتا کہ اب اس کے بعد آپ روزے نہیں رکھیں گے یہ کیوں اس لیے کہ رمضان المبارک سے پہلے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم طاہر ہیں متحر ہیں آپ کی طہارت کی آپ کی پاکزگی کی آپ کے تقدس کی ہم قصبے کھا سکتے ہیں آپ کو تہارت کی ضرورت نہیں آپ کا پسینہ پاک آپ کے منہ مبارک پاک آپ کا استنجا پاک آپ کا فضلہ پاک آپ کا خون پاک میرا اور تیرے پسینے میں بدبو میرا اور تیرا خون ناپاک میرا اور تیرا پیشاب ناپاک میرا اور تیرا فضلہ اور دنیا کے بادشاہوں امیروں اور کروڑ پتیوں کا فضلہ گندگی پاخانہ ناپاک دیکھ کر گھن آئے دیکھ کر کراہت آئے راوی فرماتے ہیں میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے استنجا کے لیے جاتے اتنی دور جاتے اتنی دور جاتے کہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے کسی جھاڑی کے آڑ میں پردے میں آپ استنجا فرماتے اور اس کے بعد ہم اسے جا کر دیکھنا چاہتے تو ہم دیکھتے کہ زمین اس کو کھا چکی ہوتی ہے زمین اس کو نگل چکی ہوتی ہے صاحب کرام فرماتے ہیں ہم نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ استنجا کے لیے اور قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے آپ گئے تھے لیکن یہاں پر کوئی استنجا نہیں اور کوئی فضلہ نہیں فرمایا اے میرے صحابہ جب میں استنجا کرتا ہوں اور قضائے حاجت کرتا ہوں جیسے آسمان کے سات طبقات ہیں زمین کے سات طبقات ہیں یہ ساتوں طبقات لڑتے ہیں کہ نبی کے فضلے کو میں لے لوں گا نبی کے استنجا کو میں لے لوں گا یہ نبی کے استنجا کی شان ہے یہ نبی کے فضلے کی شان ہے ایک مرتبہ آپ علیہ السلاط وسلام نے پچنا کیا پچنا یہ ہوتا ہے کہ جسم سے گندے خون کو نکالا جاتا ہے اس زمانے میں گڑگے کا درد ہوتا یا ایک منڈوں کا درد ہوتا یا جسم کے اندر بیماری آتی تو کھریت کر بلیٹ مار کر خون کو نکالا جاتا آج بھی یہ عمل مکہ مکرمہ میں مدینہ طیبہ میں انڈونیشیا ملیشیا میں بام عروج پر ہے جس کو پچنا لگانا کہتے ہیں اور عربی میں اس کو حجامت کہتے ہیں آپ نے پچنا لگایا اور خون نکالا اور ایک صحابی کو کہا کہ جا کر تم اس کو دفن کر دو صحابی گئے بھی نہیں اور جب دوسرے وقت میں دیکھا برتن خالی تھا اور خون ندارت خون نہیں تھا آخا نے پوچھا کہ بھئی تم نے اس خون کو کہاں پھینکا تو صحابی کہنے لگے اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ خون آپ کے جسم اتھر کا ہے آپ کے جسم مبارک کا ہے ایسی جگہ اس کو پھینکا ہے نہ کوئی اسے اس پر تھوک سکتا ہے نہ اس پر کوئی گندگی ڈال سکتا ہے نہ کسی کے قدم اس پر لگ سکتے ہیں نہ کوئی جانور اس کو رون سکتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا بھلا دنیا میں کہاں ایسی جگہ ہے کہ جہاں کسی کا قدم نہ پڑے کوئی تھوکے نہیں کوئی مٹی نہ پڑے کوئی فضلہ نہ پڑے اور کوئی چلے نہیں کوئی روندے نہیں وہ صحابی نے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں زمین پر ڈالتا تو وہاں کوئی چل سکتا تھا وہاں گندگی آ سکتی تھی کوئی جانور اپنے پیروں تلے اس کو رون سکتا تھا کوئی انسان اپنا پنجا وہاں پر رکھ سکتا تھا میں نے اپنے پیٹ کے اندر اس خون کو محفوظ کر لیا آخا نے کہا یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا کسی آدمی کا خون آدمی کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے اب تم کر چکے ہو جب تک تم زندہ رہو گے تمہیں پیٹ کی بیماری نہیں آئے گی اور موت کے بعد تمہیں اس حصے پر عذاب قبر نہیں ہوگا اور اس حصے پر جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی یہ شان ہے جو خون نجس ہے جو خون ناپاک ہے یہ خون میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر میں چلا جاتا ہے تو وہ خون پاک ہو جاتا ہے آپ کے جسم کا استنجا پسینے مبارک آپ کا لہو جب پاک ہے آپ کی طہارت کی قسمیں آپ کی پاکیزگی کی قسمیں آپ کی تقدس کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے لیے امت کو نمونہ دینے کے لیے کہ کیسے پاک و صاف ہو جائے آپ روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے شب بیداری کیا کرتے تھے کلام پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے شابان ہی کے مہینے میں آپ کا نظام العمل بدل جایا کرتا تھا کہ اللہ کا مہمان آنے والا ہے رمضان آنے والا ہے روزے آنے والے ہیں تراوی آنے والی ہے اعتکاف آنے والا ہے اللہ کے نبی نے جب تیاری کی ہمیں اور آپ کو ایسے ہی بیٹھے رہنا چاہیے اب ملاقاتیں بند اب فون پر ضروری لوگوں کے علاوہ عام فون بند اب کاروبار کا نظام بدل گیا دینے والی ذات اللہ ہے کتے کو دیتا ہے سور کو دیتا ہے پہانے کے کیڑوں کو دیتا ہے پتھر کے کیڑے کو دیتا ہے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقش بندی دامت برکات فرما رہے تھے ایک مرتبہ ایک شخص کے یہاں مہمان گئے فرماتے ہیں اس میزبان نے ایک پتھر لا کر بتایا اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا ہول تھا ایک چھوٹا سا خلا تھا کالی جگہ تھی کہنے لگا کہ یہ پتھر میں لایا تھا کسی غرض کے خاطر اور اس کو میں نے توڑا تو اس کے اندر ایک کیڑا نکلا کہتے ہیں اس پتھر کے اندر اللہ کیڑے کو پال رہا ہے آخا کے غلاموں کو مجھے اور تجھے نہیں پالے گا روزہ رکھنے والوں کو نہیں پالے گا احتکاب کرنے والوں کو نہیں پالے گا شب قدر کی تلاش کرنے والوں کو نہیں پالے گا ہو سکے تجارت کو بند رکھے کاروبار کو بند رکھے معاملات کو کم کر دیں ہمارا معاملہ الٹا ہے اور دنوں میں پانچ روپے سموسا رمضان میں سات روپے اور دنوں میں پچہتر روپے گز میں کپڑا رمضان میں سوا سو روپے یہ جہنم کے پیپ کمانے کا موسم مسلمانوں نے بنا لیا اما عائشہ فرماتی ہیں آپ کمر پر پٹی باندھ لیتے اور محدثین فرماتے ہیں کمر پر پٹی باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا سے کنارا کش ہو جاتے آپ عورتوں سے کنارا کش ہو جاتے آپ بستر سے الگ ہو جاتے رمضان میں خوب کھاؤ پیو بستروں کے خوب قریب قریب جاؤ رمضان کپڑوں کے بیچنے کا موسم رمضان چپلوں کے بیچنے کا موسم رمضان کے اندر قیمتیں بڑھاؤ بھاؤ بڑھاؤ مسلمانوں ویرپن بنو مسلمانوں چمبل کے ڈاکو بنو مسلمانوں قارون بنو ایک روزے دار دوسرے روزے دار کی جیب پر ڈاکہ ڈالے ایک عید کا منانے والا دوسرے کی عید کی خوشیوں کو چھینے ایک مسلمان دوسرے بیوہ کو ستائے ایک مسلمان روزے دار یتیم کو ستائے کرو کرو پھر دیکھو پھر نہ کہنا ہائے کیوں گجرات بن رہا ہے ہائے کیوں ہماری بابری مسجد واپس نہیں آ رہی ہے ہائے فلسطین میں کیا خدا نہیں دیکھ رہا ہے ہے میرے اللہ آپ کشمیر میں نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کوسو اور لبنان میں نہیں دیکھ رہے ہیں تم اپنے کام سے باز نہ آنا حیال سلاح پر تمہاری ٹی وی بند نہ ہو اور حیال رمضان پر حیال سوم پر تمہاری حرام خوری بند نہ ہو ڈاکے ڈالو دکان کے اوقات بڑھا دو رات کے دس بجے تک عام دنوں میں چپل کی دکان چلتی تھی اب پوری رات چلاؤ اس لیے کہ لوٹنے کا موسم ہے اب قیمتیں بڑھاؤ اب بوٹی مارکیٹ میں چھوٹے کا گوشت بڑے کا گوشت سبزی اناج مسلمان دام بڑھاتا ہے مسلمان افطار والوں کی مجبوری کو فائدہ اٹھاتا ہے میرے آقا نے کہا جس نے ایک گھونٹ لسی پلا دی ایک گھونٹ پانی پلا دیا ایک کھجور کھلا دیا روزے دار کا ثواب پانی پلانے والے کو لسی کے گھوٹ پلانے والے کو کھجور کھلانے والے کو اللہ مرحمت فرمائیں گے تم کہو مدینے کے آخا مدینے اور طیبہ کے مولا تم رکھو یہ فضیلت ہمارے کاروبار کو کون چلائے گا میں جورو کا غلام اس کے حیض و نفاس کے کپڑے کون دے گا کل اس کے پیٹ کے سر کے برین ٹیومر ہوگا کینسر ہوگا اور خون کا کینسر ہوگا تم لا کر پیسے دو گے ہم تمہارے گھر میں آ کر بھیک مانگتے ہیں ارے چلو آج قیمتوں کو دگنا کر کر پیسے لوٹنے کا پیسے کمانے کا ڈپلیکیٹ مال کو وہ چپل جو ایٹ میں جاتے ہوئے جاتے تو ہیں آتے ہوئے وہ پالیتھین کے اندر پلاسٹک کے کور کے اندر آتے ہیں وہ جھبا جو ایٹ میں جاتے ہوئے آئرن کھڑا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ لکھنؤ کا نواب اور آتے ہوئے بھکاری کی شکل اور بھکاری کا خوب کرو اللہ نے کیوں مہلت دی ہے آخر شیطان کی نسل میں کیوں پیدا ہوئے ہو شیطان کے لطفے سے کچھ تو اپنے باپ کی لاج رکھو اور کچھ تو اپنے دادا ابلیس کا خیال کرو مسلمانوں اگر روزہ رکھو گے ابلیس شرمندہ ہو جائے گا کاروبار کو بند کرو گے تمہارا دادا شرمندہ ہو جائے گا خوش کرو خوش کرو یہ تمہیں ساتھ دینے والا ہے نا یہ تمہیں جو ہے کاروبار کو بڑھاوا دینے والا ہے دیکھو شب قدر کے اندر اعتکاف کے اندر اور رمضان المبارک کی تاخراتوں کے اندر جگنا مشکل ایک بجے جاؤ آپ کو کانپور کے چپل آگرہ کی جوتیاں اور آپ کو لکھنؤ کے جھبے اور آپ کو آگرہ کے اور کلکتہ کے جو ہے میکسیاں ہول سیل میں ملے گی یہ کتا بھوک رہا ہوگا ساری رات لے لو لے لو لے لو سستے داموں میں لے لو اور آسمان دنیا پر فرشتے کہہ رہے ہیں اے شر کے طالب اے دنیا کے کتے اے جہنم کے لہو پینے والے اے جہنم کے پیپ پینے والے بس تو کر بس تو کر اے خیر کے طالب قدم بڑا صدقہ کر خیرات کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں میرے آخا کی ثقافت چلتی ہوئی آندھی کی طرح ہو جاتی تھی اور بہتی ہوئی ندی کی طرح ہو جاتی تھی رمضان میں سخاوت آخا کی دگنا ہوتی تھی اور رمضان میں آخا کی امت کی تجارت دگنی ہو رہی ہے کہ کرو یہاں مغرب کی دو رکاتے یا سموسوں کا ویپار یہاں فروٹ کا بیپار کہاں سے رمضان کی برکتیں ملیں گی کہاں سے رمضان کی سعادتیں ملے گی کہاں سے رمضان سے فیض یاب ہوگے یہ دنیا کے کتے یہ رات رات کاروبار جو کپڑوں کے بیپاری ہیں غیر محرم عورتوں کو چوڑیاں پہنانے والے مہندی لگانے والے اور ان کے میک اپ کا سامان بیچنے والے گور گور کر دیکھنے والے اور رمضان کا ایک گنا غیر رمضان کے ہزاروں گنا کے برابر ہے کرنے والے یہ لاکھ قرآن سر پر رکھیں یہ ایک لاکھ روزے رکھیں یہ کروڑوں تراوی پڑھیں یہ ہزاروں مرتبہ کلام پاک کی سماعت کریں ارے آخا نے شب برات کے اندر کہا شب برات کے اندر اللہ تبارک تعالی بنو کل جو عرب کا ایک قبیلہ تھا اور وہ قبیلے کے اندر بکریاں زیادہ پالنے والے تھے اور بکری کے کھال پر کتنے بال ہوتے ہیں پوری دنیا والے مل کر گننے لگے دو چار بکریوں کے بال نہیں گن پائیں گے اور یہ جو بنو کل قبیلہ تھا اس کی بکریاں بہت زیادہ تھیں آپ نے فرمایا کہ بنو کل کی بکریاں جتنی ہیں اور ان بکریوں پر جتنے کھال ہیں فرمایا آج کی رات شب رات رمضان نہیں اعتکاب والا نہیں شب قدر پانے والا نہیں اور لیلت القدر پانے والا نہیں شب برات کے اندر فرمایا اس رات کے اندر اللہ تعالی بنو کلب جو عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ ہے بنو کلف کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں آج کی رات شب برات کی رات اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر پہنچا دے گا مگر کہہ کر آخا نے فرمایا کینا رکھنے والا کپٹ رکھنے والا حسد رکھنے والا بغض رکھنے والا دوسروں کے تعلق سے جلن رکھنے والا اور غیبت کرنے والا پاجامہ ٹکنے سے نیچے لٹکانے والا شراب پینے والا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا شرک کرنے والا بت پرستی کرنے والا غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک ماننے والا کہا آخا نے اتنے کروڑ کتنے ارب خرب بال ہوں گے آپ بتائیے آپ نے بکری کو دیکھا ہوگا بکری کوئی آخرت کا جانور نہیں ہے عالم برزق کا پرندہ نہیں ہے بکری جنت کا جانور نہیں روزانہ شادی کے ولیموں میں ناجائز ہڈیاں تو آپ توڑتے ہوں گے اس کا گوشت تو چباتے ہوں گے کبھی بکرے کی طرف تصور کریں کہ اس کے کھال پر کتنے بال ہوں گے اگر سو بکرے ہوں ہزار بکرے ہوں ایک لاکھ بکرے ہوں ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ کل ہر گھر میں بکریاں جیسے بنگال والے ہر گھر کے اندر تالاب اور تالاب کے اندر مچھلیاں ان کا خصوصی مشغلہ اور ان کی خصوصی دلچسپی بنو کل قبیلہ بکریوں سے دلچسپی رکھنے والا آخا نے کہا اتنی بڑی تعداد میں رب کی مغفرت تو آ رہی ہے رب کے رحمت کے پروانے آ رہے ہیں لیکن وہ بلون جس نے بلا وجہ اپنے پاجامے کو اپنی پیانٹ کو اپنی ٹوزر کو اپنے اظہار کو اپنی لنگ لنگی کو اپنے ٹکنے سے نیچے لٹکا رکھا ہے آخا نے فرمایا اس کو ان بالوں میں شمار نہیں کیا جائے گا اور کہا جو ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے بیوی کی بات مان کر رات دن بھر محنت کیا مشقت کیا لوٹ کر گھر آیا بیوی نے کان بھرے ارے اجی تمہاری امی جی تو بڑی ظالم عورت ہے وقت کی فرون ہے ہمیں یوں ستاتی ہے یوں ستاتی ہے بغیر سوچے سمجھے ماں کے دل کو دکھا دیا ماں کے سہارے کو چھین لیا گھر کو الگ کر دیا باپ کے دل کو دکھایا اتنی بڑی تعداد جو جنت میں جائے گی آخا نے فرمایا ان میں ماں باپ کا نہ فرمان نہیں ہوگا اور جو پنڈت کے پاس گیا فال کھلانے والے کے پاس گیا تالا لگانے والوں کے پاس گیا تاغا بننے والوں کے پاس گیا اجی میری بگڑی بنا دو نماز پڑھا نہیں پڑھا داڑھی رکھا داڑھی منڈایا قرآن پڑھا نہیں پڑھا اس سے کوئی سروکار نہیں عامل کے پاس گیا ایک چٹکی میں مجھے وقت کا خارون بنا دو ایک چٹکی میں ایک لیمو میں ایک ناریل کے اندر مجھے وقت کا فرون بنا دو حامان بنا دو شداد بنا دو حدیث میں آقا نے فرمایا جس نے فجر کی فرض تو دور کی بات فرض سے پہلے جو دو رکعت سنت ہے اگر کوئی مسلمان پڑھ لیتا ہے آقا فرماتے ہیں وہ میری کفالت میں میری وکالت میں میری ذمہ داری میں میری حفاظت میں آ جاتا ہے خبردار کوئی بری نظر اس پر ڈالے خبردار ایسی عورت کی آبرو پر کوئی ہاتھ ڈالے خبردار اس کے مال کو کوئی تباہ کرنے کی بات کرے جس کو وقت کی پولیس وقت کی حکومت وقت کی سلطنت اپنی حفاظت میں لے لے اور اپنی سیکورٹی اس کو فراہم کرے کون چور کون اچکا اس کو مار سکتا ہے اللہ اپنی حفاظت میں لے لے دنیا میں مخلوق کون اس کو ستا سکتی ہے کون اس کو مار سکتی ہے لیکن فرمایا جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی وہ میری حفاظت سے نکل گیا اب جس نے نہیں پڑھی وہ اللہ کی حفاظت سے نکل گیا جو اللہ کی حفاظت سے نکلا کیا عامل اس کو حفاظت دے سکتا ہے کیا کاہن کیا ساحر کیا شاعر کیا جادوگر کیا پنڈت کیا مجاور اس کو حفاظت دے سکتا ہے تم ٹوینٹی ٹوینٹی میچ کھلانا چاہتے ہو اللہ کو بھی پنڈت کو سامنے میچ کے میدان میں اتار کر اللہ تو کہتا ہے ہم حفاظت نہیں دیں گے تم پنڈت کو پیسہ دے کر رشوت دے کر کہتے ہو اللہ کا مقابلہ کرو مجھے حفاظت دلاؤ تم داڑھی مڈے حرامی زامی مجاور جو دن رات عورتوں کے ساتھ اور جو ہے شراب کے نشے میں اور ہیروئن کے نشے میں مست رہتا ہے اس کو اللہ کے مقابلے میں اتارتے ہو کہ تم ایک چٹکی راکھ دے دو ایک ناریل دے دو ایک لیمو دے دو میں دیکھوں گا اللہ کیسے اپنی حفاظت میں نہیں لے گا لڑانا چاہتے ہیں تم اللہ سے اس پنڈت کو اس جو ہے جادوگر کو اللہ کے نبی نے کہا کہ منفاط الاسرا کا انما و تیرا وہ مالو جس کی اثر کی نماز چھوٹی اس کا مال تباہ ہو گیا اس کی جرم برباد ہو گئی اس کی اولاد جل گئی اس کا کارخانہ جل گیا کمینو نبی کی بات پر یقین نہیں تو نبی کے دین کو چھوڑ دو نبی کی سنت کو چھوڑ دو نبی کے غلامی کے توق کو نکال دو بٹ لگا لو زنار لگا لو اور دھوتی پہن لو جاؤ رام کی پوجا کرو کرشن کی پوجا کرو دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرو میرے آقا نے فرمایا من فاتل اثر کہ جس نے اثر کی نماز کو چھوڑا کان نما وہ اہلو ہو وہ ایسے جیسے اس کی مال اس کا مال جل گیا اس کی بیوی کو بریک برین ٹیومر آ گیا اور بریک کینسر آ گیا اور ایڈس آ گیا اور اسے جو ہے برین فلو آ گیا دنیا کی یہ آقا نے کہا اب جاؤ پنڈتوں کے پاس جاؤ عاملوں کے پاس کہ نبی تو کہتے ہیں اثر کی نماز چھوڑنے سے کارخانہ جل سکتا ہے بیوی برباد ہو سکتی ہے ملا جی ایک دم مار دو وقت کے ولی ایک دم مار دو کیا وقت کا ولی خدا سے مقابلہ کرے گا کیا وقت کا پنڈت اللہ سے لڑے گا اور آج تک نمرود نے لڑا شکست کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی ابو جہل لڑا جیت کس کی ہوئی ہار کس کی ہوئی قیصر لڑا کسرا لڑا ابو لہب لڑا ام جمیل لڑی عبداللہ ابن ابئی ابن سلول لڑا اور جو ہے کتنے ایرانی شیعہ لڑے جیت کس کی ہوئی جیت اسلام کی ہوئی جیت قرآن کی ہوئی جیت اللہ والوں کی ہوئی مسلمانوں اب بھی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے دلوں کو پاک کر لو جاؤ یہ دعا پڑھو ربنا اغفر لنا ولی اخوان سبق سبقونا بل ایمان اے اللہ جو لوگ چلے گئے ان کے تعلق سے میں نے کینا رکھا کپٹ رکھا گندگی رکھا مولا آج اگر زندے ہوتے ان کے قدموں میں پڑھ کر میں معافی مانگ لیتا اے اللہ اب وہ قبر میں چلے گئے نہ ان کی بات ہم تک پہنچ سکتی ہے نہ ہماری بات کو وہ سن سکتے ہیں اے رب کریم ان کے قبروں کے اندر جنت کی کھڑکی کو کھول دے عذاب کو اٹھا لے ان کو مغفرت کا پروانہ دے دے ان کے درجات کو بلند کر دے کینا نکالو کپٹ نکالو جس مسلمان کے تعلق سے برا چاہا جاؤ اس سے معافی مانگو اس کے قدموں پر گر جاؤ اور جس کا مال لیا تھا اس کا مال واپس کر دو یہ ساری گندگیاں رکھ کر جب شب برات کے اندر مغفرت کا پروانہ نہیں مل سکتا بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے شب برات کے اندر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ اس رات میں جہنمیوں کو جہنم سے خلاسی دے کر جنت دے رہے ہیں مگر جو پیان ٹکنے سے نیچے رکھنے والا ماں کا دل دکانے والا باپ جب شب برات کی رحمتیں اس مردود کو نہیں مل سکتی شب برات کی رحمتیں بڑی ہیں یا رمضان کی رحمتیں بڑی ہیں شب برات کے بارے میں تو غیر مقلد اہل حدیث اور ایک بہت بڑا طبقہ مانتا ہی نہیں کہتا ہے نہیں صاحب شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے شب برات میں نبی کا کوئی یہ تو اختلاف ہے شب برات کے بارے میں ہمارا اہل سنت والجماعت اور علماء دیومن کا مسلک اعتدال یہ ہے کہ شب برات میں تشدد بھی نہ کیا جائے ضرورت سے زیادہ اہمیت بھی نہیں اور شب برات کو گھٹایا بھی نہ جائے عبادت کر لی جائے کوئی اہمیت اس کو نہ دی جائے تو جب شب برات کے اختلافی رات میں یہ بات ہے رمضان کے بارے میں کون انکار کرتا ہے غیر مقلد مقلد حنفی شافی عربی اجمی عالم جاہی پڑھا لکھا گوار سب شہری دیہاتی امام مقتدی محدث مفسر فقی مفتی بریلی دیوبندی تبلیغی اسلامی سب کہتے ہیں رمضان کا ماہنا مقدس کا مہینہ مبارک مہینہ اور برکتوں اور عظمتوں والا مہنا اس مہینے میں اگر کوئی کینے کے ساتھ جائے کپٹ کے ساتھ جائے برتن کو گندا لے کر جائے اللہ کی قسم وہ حرم پاک میں جائے وہ نبی کے روزے کے پاس جائے وہ ریاض الجنہ میں احتکاب کرے افطاری کرے برتن گندا ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں کریں گے اس لیے رمضان کی تیاری سے پہلے جیسے زہر کی فرض کتنی رکعت ہے چار رکعت لیکن اس سے پہلے چار رکعت سنت مقدہ کیوں بڑھی جاتی ہے اس فرض میں داخل ہونے کے لیے پریکٹس کر لی جائے داخلے کی تیاری ہو جائے اے اللہ اب فرض نماز میں میں داخل ہو رہا ہوں مجھے نماز کی پریکٹس کرنی ہے فجر کی کتنی رکعت دو رکعت فرض لیکن دو رکعت سے پہلے اللہ نے دو رکعت سنت موقع رکھا اے اللہ اب موت کے بعد جو زندگی ملی نیند موت ہے اب اس کے بعد ہم نے جو زندگی ملی ہمیں یہ میری زندگی کی پہلی نماز ہے کہیں ایسا نہ ہو نماز میں خیالات بھٹک جائیں تو نماز سے پہلے دو رکعت سنت پڑھ کر اس نماز کے لائق ہم بنتے ہیں فرض نماز کے لائق ہم بنتے ہیں تو اسی طریقے سے رمضان کے لائق بننے کے لیے اللہ نے شب برات کو رکھا کہ شب برات کے اندر کینا نکالو کپٹ نکالو لباس درست کرو ماں باپ کو خوش کر لو شرک سے بچ جاؤ پال دیکھنے سے بچ جاؤ بت پرستی سے بچ جاؤ اب پاک ہو گئے پریکٹس ہو گئی اب رمضان کا استقبال کرو اب اس مہمان کو اپنے گھر کے اندر لاؤ اسی لیے اتنے کروڑوں لوگ کی مغفرت ہونے کے باوجود جس کا پاجامہ ٹکنے سے نیچے ہے وہ شب برات کی فضیلت اسے نہیں مل سکی ابھی دیکھ لینا یہاں سے نکلے تو چپل پہننے کے لیے آپ جب نیچے کی طرف دیکھیں گے کہ کہیں زید بکر ایرے غیرے کا چپل میرے پیر میں نہ آ جائے دیکھتے ہیں میرا ہی چپل ہے نا تو چپل سے پہلے ایک نگاہ اپنے پاجامے پر ڈال لینا اپنی پیانٹ پر ڈال لینا اگر ٹکنے سے نیچے ہے طے کر لینا کہ رب کائنات نے شب برات میں جو کروڑوں لوگوں کو جنت کا پروانہ دیا میں وہ دنیا کے کتے کے پاخانے کا کیڑا ہوں میں وہ دنیا کے سور کے پاخانے کا جرسوما ہوں جراثیم ہوں کہ اللہ نے اتنوں کو دیا مجھے نہ دیا یہ میری پیانٹ مجھے بتا رہی ہے یہ میرا چہرہ یہ بتا رہا ہے ابھی بھی غیروں کے پاس جا کر کسی کی بربادی کی تمنا کرنا کسی کو برباد کرنا اور اس کی تباہی چاہنا یہ کیوں مقبول ہو رہا ہے اس کا کاروبار کیوں چمک رہا ہے اگر دل میں ایک نکتا ہے تو آپ رمضان میں داخل ہونے کے لائق نہیں جائیں میرے اور دعا کریں اس سے معافی مانگے اے میرے بھیا تیرے تعلق سے میرے دل میں غلط فہمی پیدا ہو گئی میں معافی چاہتا ہوں شیطان میرے جسم میں خون میں خون کی طرح ہر خطرے کے ساتھ شامل ہے معافی چاہتا ہوں بھیا ہر نماز کے بعد دعا کرے اے رب اس کو ترقی دے دے اس کے مال میں برکت دے دے اس کے کاروبار میں برکت دے دے اس کی بچی کے مسئلے کو حل کر دے میاں بیوی میں محبت پیدا کر دے یہ دعا یہ کرے اور رمضان سے پہلے نماز کے اندر اگر آپ اقامت میں آتے تھے دس منٹ پہلے آئیں کلام پاک کی تلاوت کو معمول بنائیں آپ تحیت الوضو نہیں پڑھتے تھے تحیت الوضو پڑھنا شروع کرے تحیت المسد پڑھنا شروع کرے اپنے آپ میں تبدیلی لائے مکان دنیا کا پنا ہونے والا مکان بننے والے کو دیکھو کہ مٹی لگی ہوئی ہے گارا لگا ہوا ہے لوہا لگا ہوا ہے چہرے کے اوپر برے آسار ہیں ابوسن کم ترین جہنمی چہرہ بنا ہوا دنیا کا فانی گھر بنانے والا اس کی زندگی میں اس کے لباس میں تبدیلی ہے تو رمضان المبارک کا اکرام اور احترام کرنے والا اس کی زندگی میں کوئی بدل نہیں اب دوستوں کو کہہ دو ملنا جلنا بند ملاقات بند ہنسی بند چائے کی محفل بند اپی پارٹی بند رات کا مٹر گش کتوں کی طرح بند اب ہم اللہ کے ہو کر بتائیں گے ہم دین کے ہو کر بتائیں گے رمضان المبارک میں ہم اللہ کو راضی کر کر ہم منوائیں گے اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں تیرے پیغمبر کے آخا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہم مظلوموں کو ان کا حق دلائیں گے ہم بدر کی یاد کریں گے ہم ہنین کی یاد کریں گے ہم تبو کی یاد کریں گے ہم جذبہ جہاد کو تازہ کریں گے ہم ظالم کے پنجے کو مروڑیں گے یہ کب ہوگا جب آپ آپ اور ہم تیاری کریں گے کینا ہے کپٹ ہے حسد ہے غصہ ہے دوسروں کے تعلق سے جلن ہے ساس کے دل میں بہو کی عداوت بہو کے دل میں ساس کی عداوت نڑن کے دل میں بھاوچ اور سسر کے دل میں اولاد کے باپ کے دل میں اولاد کے تعلق سے بھائی بھائی کے تعلق سے تاجر تاجر کے تعلق سے ابھی سے جو ہے پلان بنا لیا کہ مجھے کپڑے ڈالنا ہے یا چپل سر پر کھانا ہے یا دوسروں کے جیب پر ڈاکہ ڈالنا ایسے سو رمضان آئیں گے ہماری زندگی کو نہیں بدل پائیں گے اللہ کا کرم ہے ابھی دو چار دن ہیں ابھی کچھ گھنٹے ہیں رمضان سے پہلے اس دل کو پاک کر لیں پکے نمازی بن جائیں قرآن پڑھ کر قرآن سے ایک تعلق پیدا کر لیں اور جن سے لینا دینا ہو لیوا دیوی کو صاف کر لیں یاد رکھیں یہ بڑا خطرناک عمل ہے کہ آپ نے کینا تو پاک کر لیا کپٹ پاک کر لیا حسد پاک کر لیا غصے سے دھل گئے نمازی بن گئے تلاوت والے بن گئے مسجد والے بن گئے اور پرہزگار تو بن گئے لیکن آپ کا کرایہ باقی ہے آپ کی بل باقی ہے آپ کا قرض باقی ہے ابھی آپ دھلے نہیں ہیں یا تو مہلت مانگ لیجئے یا نہیں اس کے قرض سے چھٹکارا پا لیجئے دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جنت میں شہید چلا جائے گا ساری نعمتیں ملے گی اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کیا تم نعمتوں سے خوش ہو کہیں گے ہاں اے اللہ ہم خوش ہیں لیکن شہید کہے گا نہیں ہم دنیا میں جانا چاہتے ہیں اللہ پوچھتے ہیں کیا ہمارے حوروں میں کمی ہے کیا ہمارے غلبان میں کمی ہے کیا ہماری بہتی نہروں میں کمی ہے کیا ہمارے محلات اور قصور کے اندر کمی ہے ہمارے جنت کے اندر کمی ہے کیا تم چاہتے ہو اور کیا دیکھنا چاہتے ہو وہ شہید کہے گا اے اللہ دنیا کے اندر جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں خود کش حملہ کر کر میرے جسم کے پرخ سے اڑ گئے میرا دل تڑپ رہا تھا میرے آگا مچل رہے تھے میری اماں خون کے آنسو بہا رہی تھی میرا باپ تڑپ رہا تھا لوگ رحم کر رہے تھے حقیقت تو یہ ہے اے اللہ اس شہادت میں جو لذت ملی اس شہادت میں جو مزہ ملا اے اللہ آج جنت کی حوروں میں وہ مزہ نہیں ہے شہادت وہ لذت ہے شہادت وہ نعمت ہے اور شہادت وہ مزہ ہے کہ جس کے سامنے جنت کی نعمتیں ہیچ ہیں لیکن آخا نے فرمایا اگر کوئی مرتا ہے ایک مرتبہ ایک غزبے کے اندر ایک صحابی کا انتقال ہو گیا اور شہید ہو گئے صحابہ کرام نے فرمایا ابھی ابھی وہ ایمان لے کر آئے تھے اور ابھی غزبے کے اندر شامل ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا اور شہید ہو گئے فرمایا کہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان سے کوئی نماز نہیں چھوٹی جسے اسلام کے سو سال ملے ہوں اسلام کے ستر تیس سال ملے ہو نماز میں ہی نماز آگے پیچھے نماز خزا اور نماز میں دل نہ لگا ہزاروں مسئلے رمضان آیا رمضان کی عزت نہیں کی حج کو گیا عمرے کو گیا جرو کا دھوتا رہا اولاد کی غلامی کرتا رہا بیٹی کی شادی کے لیے مان لاتا رہا اب دیکھیے عمرے کے لیے ساری ٹکٹیں ختم ہو چکی ہیں یہ سب اولیاء اللہ ہے نا یہ اختاب ہیں یہ ابدال ہیں یہ وقت کے حاتم ہیں یہ وقت کے یہ جو ہے سخی ہیں یہ وقت کے ابرار ہیں نہیں وہ ان کی بیویاں تنگ آ چکی ہیں گھر کے جینے اور سنسار سے وہ چاہتی ہیں کہ مکے کا نام لے کر مدینے کا نام لے کر پندرہ دن تو اس چولہے سے نجات ملے گی اس جو ہے سبزی کے کاٹنے سے نجات ملے گی میرا برت گھر بیٹھے میرے پاخانے کو دھوئے گا پڑے لا کر دے گا چولہا سلگائے گا میری چڈیاں صاف کرے گا میرے حیض و نفاس کے کپڑے جاؤ دیکھو اگر اگر فراست کی آنکھ ہو تو دیکھو عبرت کی آنکھ ہو تو تو دیکھو کہ بازار کیسے آباد ہوتے ہیں جورو کی غلامیاں متاف کے اندر کیسا زندہ ہوتی ہیں جوڑو کی غلامی مکہ مکرمہ مدین طیبہ کے اندر ان کے جلوے کیسے دکھائی دیتے ہیں اگر یہ متقی ہوتے مسجدوں کو آباد کرتے اگر یہ متقی ہوتے مسجد میں پلنے والا یہ غریب مؤذن جو اپنے گھر کا کرایہ نہیں دے سکتا اس کے گھر کی دو روٹی کا انتظام کرتے ایک اللہ والے حج کو جا رہے تھے حج کا پیسہ انہوں نے جمع کیا تھا لیکن جب ایک کچرے کے پاس کچرا ڈالنے کے لیے گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت آئی اور وہ مردار جانور کو لے کر گئی کہا کہ اما جان تم کون ہو سلام کیا تو سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام اور نام اسلامی بتایا کہا کہ مسلمان سلام اور سلام کا جواب اس مردے کا کیا لینا دینا کہتے ہیں میں تجسس کرتے ہوئے اس عورت کے پیچھے گیا جو جا کر دیکھا تو اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ سہلا کر بہلا کر کہہ رہی تھی کہ بچوں ہم ایسے وقت میں آ چکے ہیں ہم ایسی حالت میں آ چکے ہیں کہ اس وقت خدا بندے قدوس نے ہمیں جانور یہ حلال کر چکا ہے رکو کچھ لمحوں کے اندر پکتا ہوا مردے کا گوشت تمہارے طبق کے اندر پیش کر دیا جائے گا تمہاری بھوک ختم ہو جائے گی تمہارا چیخنا ختم ہو جائے گا تمہارا چلانا ختم ہو جائے گا وہ اللہ والے کہتے ہیں اس حالت کو دیکھ کر میرے آنکھ کے اندر آنسو کے قطرے آ گئے میں نے حج کے سفر کو ملتوی کر دیا میں نے کہا کہ بہن صاحبہ اما جی یہ رقم ہے لے لیجیے آپ مردہ کھاتی ہیں مردہ کھانا مسلمان کے لیے حرام وہ عورت کہنے لگی قرآن میں اللہ نے کہا فامن استرا غیر باغیوں ولا عادن فلا اسما علیہ کہ جو مجبور ہو وہ مجبور کے لیے حلال وہ حرام وقتی طور پر حلال ہو جاتا ہے میں ایسی مجبور ہوں خدا بند قدوس میری مجبوری کو جانتا ہے اب میرے لیے مردار حلال ہو چکا ہے چنانچہ آپ نے وہ رقم دے دی حج کے سفر کو ملتوی کر دیا قافلے والوں سے کہا کہ مجھے کوئی عذر لاحق ہو گیا تم آگے بڑھ جاؤ آگے بڑھ گئے یہ روتے پیٹتے اپنے علاقے کو آ گئے آنے تک حج کا سیزن ختم ہو چکا تھا حج کے قافلے لوٹ چکے تھے وہ زمانہ سواری کا زمانہ تیز رفتاری کا زمانہ نہیں تھا وہ پیدل قافلہ سواریوں کا چلا گیا پیدل اپنے دیہات تک اپنے گاؤں تک آئے قافلے والے حج کر کے آئے حج کر کے جو آئے کہنے لگے مبارک ہو ہم نے تمہیں حجر اسود کا بوسا کرتے ہوئے دیکھا مبارک ہو ہم نے تمہیں رمی جمار کرتے ہوئے دیکھا مبارک ہو عرفات میں آزاری کرتے ہوئے الہزاری کرتے ہوئے ہم نے آپ کو دیکھا مبارک ہو آپ جیسا پاکیزہ ہم نے احرام کسی کا اور نہیں دیکھا یہ سوچنے لگے یا اللہ کیا ماہرا میں نے تو حج کی رقم اس غریب بیوہ کو دے دی تھی میں کہاں حج کو گیا تھا اللہ نے الہام کیا خبردار اپنی زبان کو روکے رہنا تمہارے اس عمل کی وجہ سے آسمان کے مقدس پاکیزہ فرشتوں کو نازل کر کر تمہاری شکلیں دے کر ہم نے ان کو تمہاری طرف سے حج بیت اللہ کروایا ہے آج یہ جانے والے قافلے ان سے پوچھو تمہارے خاندان میں کوئی بیوہ سسک نہیں رہی ہے کوئی یتیم تڑپ نہیں رہا ہے تیرے خاندان تیرے قبیلے کا کوئی فرد آج جیل کے اندر تین سو روپے تین ہزار روپے کے لیے اس لیے نہیں سڑ رہا ہے کہ اسے ضمانت کے لیے رقم نہیں ہے آج کتنے مسلمان دہشت گردی کے انداز ان کیسوں کے اندر گوانتا ناموں کی جیل سے لے کر ابو غریب کی جیل سے لے کر تہاڑ جیل تک اور بنگلور کے سینٹر جیل تک آج مسلمان اس قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں کون جا رہے ہیں ان کو اللہ کے گھر سے پیار ہے ان کو نبی کے روزے سے پیار ہے یہ وہ کتے جو فجر میں حاضر نہیں ہوتے یہ وہ کتے جو جو رواں کا حیض و نفاس چاٹنے والے اللہ کے حرم کو ناپاک کرنے والے نبی کے روزے کو گندا کرنے والے میں تو یہ کہتا ہوں میں فتوا دیتا ہوں آج دین کے اجالے میں رمضان المبارک کے استقبال کے عنوان نے شعبان کے مقدس نبی کے مہینے میں ممبر محراب اپنے ویزوں کو پھاڑ دیں اپنے سفر کو ملتوی کر دیں حرام ہے حرم میں تمہارا قدم رکھنا حرام ہے نبی کے روزے کے اندر تم قدم رکھنا اس لیے کہ تم کہو گے کہ وہاں ایک کا ایک لاکھ کا اجر ملتا ہے وہاں صدقے خیرات کا ثواب بڑھتا ہے اور وہاں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہاں درود پڑتے ہیں غائبانہ درود وہاں نبی کے روزے کے سامنے نبی کی جالی کے سامنے ان جانے والے ٹور آپریٹروں سے کرو کہ احسان ہوگا احسان ہوگا مہربانی ہوگی روک دو ان کو آپ کہیں گے کہ ایک مقدس کام سے روکا جا رہا ایک بابرکت کام سے روکا جا رہا ہے کھولو کلام پاک کا بائیسواں پارا پڑھو اس آیت کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الدینہ ادون اللہ و رسولہ لانا اللہ فی دنیا وال اللہ فرماتے ہیں یاد ہے آیت کلام پاک کا بائیسواں پارا ومن یخنت سور احزاب ہوگا غالباً کہ آپ دیکھ لو ان اللہ یؤذون اللہ و رسولہ جو لوگ اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کو تکلیف کیا ان داڑھی مڑے چہروں سے نہیں ہوگی کیا اللہ کے نبی ان داڑھی مڑے چہروں کے گالوں پر پپی دیں گے ان یہود و نصارہ کے لباس پہن کر جانے والوں کو نبی کا سینے سے لگائیں گے یہ سوت کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والے حرامی کتے اور سور کو نبی ویلکم کہیں گے ان الدین اللہ و رسولہ اللہ فی دنیا و کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہ لانت ہے اللہ کی ان لوگوں پر جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں یہ رنڈی نما کپڑے پہن کر طواف کرنے والے جب بارش آتی ہے تو جسم جھلکنے لگتا ہے پسینہ آتا ہے سینہ دکھائی دینے لگتا ہے میرے رب کے کعبے کے مطاف میں میرے رب کے حجر اسود کے سامنے حتیم کے سامنے یہ رنڈی نما عورتیں کیا نبی کو محبت کا ثبوت دے رہے ہیں یا نبی کو تکلیف پہنچا رہی ہیں یا اللہ کو تکلیف دینے والی نہیں پھر دنیا والا خرا داڑی منڈے تیرا احسان ہوگا تو ویزے کو پھاڑ دے جوڑو کے غلام احسان ہوگا تو ویزے کو پھاڑ دے ایک دنیا کے کتے احسان ہوگا حرم کو پلید نہ کر حرم کو ناپاک نہ کر دنیا ناپاک ہو گئی چرچ گندی ہو گئی دیول گندی ہو گئی بازار گندا ہو گیا اور ٹی وی کے بول اور ٹی وی کے گانوں سے مومن کے گھرانے گندے ہو گئے مسجد میں داڑھی مڑے خور متولی آ کر مسجد ناپاک ہو گئے زانی اور لوٹی اور چندہ خور محتمی کر مدرسے پاک نہیں رہے اللہ کے حرم کو پاک کر دے اللہ کے صفا کو پاک کر دے اللہ کے مربع کو پاک کر دے نبی دنیا میں تکلیف پاتے رہے تیری حرام خور بیوی تیری رنڈی نما بیوی کو دیکھ کر نبی کو تکلیف ہوگی میرا اپنے باپ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کلام پاک کا بائیسواں پارا وہ میں اخنت یہ آیت ہے ان اللہ و رسولہ کہ جو لوگ اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں لالحم اللہ اللہ لانت کا توق ڈالے گا تو حاجی کا لقب پا کر تو عمرے کا لقب پا کر اور تو طواف اور نبی کی زیارت کا لقب پا کر نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی لانت کا توق ڈال کر اے دنیا کے کتے اے جورو کے غلام اس کے ساتھ تو آ رہا ہے ہمدردی ہوتی اماموں کو پالتا ہمدردی ہوتی بلال کے نائبوں کو پالتا ہمدردی ہوتی قیدیوں کو چھڑاتا ہمدردی ہوتی سخاوت کے دریا کو بہاتا ہمدردی ہوتی شہری تاریخ کے دسترخوان کو منور کرتا ہمدردی ہوتی تیرے مسجد کو جو اللہ کا گھر ہے روشن کرتا ہمدردی ہوتی آئے ہیں ہوئے دنیا بھر کے مسافری کی مسافروں اور مسافروں کی جھولیوں کو آباد کرتا ہمدردی ہوتی مہمانوں نے رسول تعلیمان علوم نبوت کی امداد کرتا ہمدردی ہوتی لمدان میں تیری رقم لگتی ہمدردی ہوتی افغانستان کے مجاہدوں کو تیرا پیسہ پہنچتا ہمدردی ہوتی کشمیر کے بے قصوں کو دوا جاتی امداد جاتی فنڈ جاتا ہمدردی ہوتی کشمیر کے ڈیڑھ لاکھ نوجوان جو باپ کے آسرے کے ٹوٹے ہوئے ہیں ماں کے سہارے سے ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے لیے وکیلوں کا انتظام کرتا کچھ بھی نہیں پہلے کہا کرتے تھے سو چوبے کھا کر بلی ہچکو گئی زمین آسمان کے سام بچھو کھا کر جہنم کا لہو کھا کر جہنم کا پی پی کر سوت کھا کر رشوت کھا کر داڑھی مڈا کر حرام کا احرام پہن کر ہے کتے لانت ہے خدا کے گھر کو ناپاک کرنے جا رہا ہے مسلمانوں اسے دعا کی درخواست نہ کرو ہاتھ گندے ہو جائیں گے مسلمانوں اسے دعوت نہ دو اس کے گلے نہ ملو تمہارا سینہ ناپاک ہو جائے گا یہ سور ہے سور اللہ کے حرم کو ناپاک کرنے جا رہا ہے دبی کے روزے کے کو پلیت کرنے جا رہا ہے یہ دنیا کا کتا یہ جورو کا غلام یہ کنجوس یہ دنیا کا پجاری نبی کے دل کو دکانے جا رہا ہے نبی کا دشمن ہمارا دشمن ہے خدا کا دشمن ہمارا دشمن ہے حرم کو پلیت کرنے والا نبی کے ریاض الجنہ کو پلیت کرنے والا وہ دنیا کے کتے اور سور سے بدتر انسان ہے ہم اس کو احترام اور اکرام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے وہ جانے والے ہوتے ہیں لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں لوگوں کے معاملات صاف کرتے ہیں وہ جانے والے ہوتے ہیں یقیناً لوگوں کے اور تمام انسانوں کے حقوق ادا کرتے ہیں ان کا جینا ان کا مرنا حضرت عثمان غنی کی زندگی کا نمونہ حاتم تائی کا نمونہ اور یقیناً وہ رب کے گھر کے مہمان ہوتے ہیں یہ دنیا کے کتوں کو سہاتا نہیں ہے تم امریکہ کی بات کرو تم رشیا کی بات کرو تم لوگ جو ہے جو ہے سوئٹزر لینڈ کی بات کرو تم ہانگ کانگ کی بات کرو تم جو ہے سری لنکا کی اور تم جو ہے فحاشی کے ممالک کی بات کرو یہ داڑھی مڑے چہرے کے ساتھ یہ سالیوں اور غیر محروموں کے ساتھ مل کر ہار لگا کر فوٹوگرافی کے ساتھ اچھا نہیں لگتا اللہ کے قادے کا تم نام لیتے ہو میں کہتا ہوں تم روک دو اپنے خاندان کے اس ظاہر کو روک دو تم روک دو اس پلیت کو روک دو اس گندے کو روک دو اس ناپاک کو روک دو اللہ نے جب کعبہ تعبیر کرنے کا حکم کیا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو کہا انتہرا بیتیا لطائفینا والعاقفینا والرکی السجود اے ابراہیم اے اسماعیل کلام پاک کا پہلا پارا سورہ بخارا اللہ کہتے ہیں تحیرا اے ابراہیم اے اسماعیل تم پاک کرو بیتیا میرے گھر کو لائی والعاقفینا تواف طواف کرنے والے اور تمہارے یہاں آنے والے اعتقاف کرنے والوں کے لیے پاک کرو آج کہو اے اللہ ہم ابراہیم کے بچے ہیں اے اللہ ہم اسماعیل کے بچے ہیں آج وہ آدمی مجاہد ہے جو سوت خور کی گندگی سے اللہ کے حرم کو ناپاک ہونے سے بچا دے آج وہ آدمی مجاہد ہے وہ جہاد کر رہا ہے جس نے ناپاک رنڈی عورت کے قدم کو محفوظ بچا لیا نبی کے روزے کو بچا لیا اس رنڈی عورت سے اس گندی عورت سے اس خور سے اس جورو کے غلام سے اس دنیا کے کتے سے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی کوئی خوشی نہیں ہوتی اس رمضان میں پینتیس لاکھ لوگ پہنچ گئے ڈر ہوتا ہے ان پینتیس لاکھ میں کتنے سور ہوں گے جو اللہ کے گھر کو پلیت کریں گے اس میں کتنے کتے ہوں گے جو نبی کے روزے کے پاس الیاز بلّہ ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنے والے ہوں گے کتنے خبیص ہوں گے جو نبی کی ریاض الجنہ میں جن کے فون کے اندر گانے کی رنگ ٹون آئے گی روکو روکو روکو پانچ ہزار جائیں صحیح جائیں تین ہزار جائیں صحیح جائے یہ پینتیس لاکھ جو کتے اور سور اور ابلیس کے بچے جا کر اللہ کے گھر کو ناپاک کر رہے ہیں یہود و نصارہ اور مشرقین کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں کوئی عمل نہیں ہے ان البینا یو دون اللہ و رسولہ لانحم اللہ پھر دنیا والا اللہ کی لانت اب اس پر اللہ کی لانت ہے یا اللہ کا پیار ہے بے نمازی گیا داڑھی مڈا گیا خور گیا حرام خور گیا چٹ فنڈ والا گیا جورو کا غلام گیا دنیا کا کتا گیا زانی گیا شرابی گیا اللہ کو ان سے پیار ہے یا اللہ کو ان سے نفرت ہے اگر نفرت ہے اللہ کو اللہ کے نبی کو تو قرآن دیکھو ان الدین اللہ و رسول جو اللہ رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں لالحم اللہ اللہ کی لانت ان کی ہو ان پر ہوگی پھر دنیا والا آخرہ یہاں ہی نہیں دنیا میں آخرت میں تو یہ رمضان المبارک آتا ہے اس قسم کی چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں رمضان المبارک سے پہلے اپنے قلوب کو تاہر کرو اپنے قلوب کو متحر کرو ہمارے بزرگان دین جہاں اعتکاب فرماتے ہیں یو پی اور بہار کے مختلف علاقوں میں اور تمل ناڈو میں خاص طور سے رواج ہے اکابرین آتے ہیں نکالو اپنا مہینہ نکالو مر نہیں جاؤ گے ڈاؤٹ کیس کے اندر پولیس گرفتار کر لے گی جیل کے اندر تین مہینے نہیں سڑتے کتنے معصوم اور مظلوم لوگ آج سالوں سے نہیں پڑے ہوئے بارہ تیرہ سال ہو جاتے ہیں سمجھ لو کہ ہم جو ہے بے قصور پکڑے گئے سمجھ لو کہ ہم جیل کے اندر چلے گئے بند کر دو اس کاروبار کو اور احترام کرو اور جتنا اس مہمان کا اکرام کرو گے احترام کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ اتنی رحمتیں دے گا اور جتنا اس برتن کو پاک کرو گے اپنے ظاہر اپنے باطن کو پاک کرو صاف کرو نماز نمازی بنو تلاوت کرنے والے بنو چہرے پر سنت رکھو وقت سے پہلے مسجد میں آؤ کلام پاک کی تلاوت زیادہ کرو صدقہ کرو خیرات کرو سارا راشن عید کی تیاری ابھی مکمل کر لو جتنا ہو سکے یہ فریج آخر کس دن کے لیے ہے اور یہ آخر ریفریجریٹر کس دن کے لیے ہے اسی دن کے لیے آپ پوری تیاری آپ رمضان میں نہیں پھریں گے بازاروں میں ہاں کوئی ضروری کام ہے مہمانوں کی آمد و رفت بند ہو جائے آپ کہیں ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے آپ ہمارے یہاں نہ آئیں ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہوئے ملیں گے آپ آئیں گے اور آپ کے بچوں کو دودھ نہیں دیا جائے گا چاکلیٹ نہیں دیا جائے گا بچے پیشاب پاخانہ کریں گے آپ کو صاف کرنا پڑے گا یہ مہینہ اللہ کے لیے نکال دو گیارہ مہینے دنیا کے کتے بنے رہے دنیا کے پجاری بنے رہے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا جس کا رمضان کا مہینہ خیریت کے ساتھ گزرتا ہے اور جیسے گزرتا ہے اللہ گیارہ مہینے ویسے گزارتے ہیں تو ایسا نمونے کا بناؤ کہ اللہ گیارہ مہینے ایسے ہمارے کر دے اس لیے اس برتن کو صاف رکھو اس برتن کو پاک رکھو دیکھو وہ شہید جس کا مقام یہ ہے کہ جنت میں جا کر بھی وہ شہادت کی لذت کو نہیں بھولتا شہادت کے مزے کو نہیں بھولتا حدیث پاک میں آتا ہے روایت میں وہ صحابی جن پر نمازیں نہیں ہوئی ابھی رمضان نہیں دیکھا ابھی سال نہیں گزرا زکات ایمان لائے اور جامع شہادت نوش کر لیا صحابہ رش کرنے لگے ان کی شہادت پر اس لیے کہ ایمان لا کر دو سال چار سال پانچ سال ہوں گے تو اس میں نمازیں آئیں گی زکات روزہ اور خدا جانے وہ صحیح ہوگا غلط ہوگا صبح میں ایمان لائے دوپہر میں شہید ہو گئے نہ انہوں نے ایک نماز دیکھی نہ روزہ دیکھا نہ زکات دیکھی اور شہادت کو نوش کر لیا سیدھے جنت میں نے فرمایا ہوا فنار وہ جہنم میں جائے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو کلمہ پڑا وہ جنت میں جائے گا اور نماز دیکھی نہیں ایک وقت کی نماز آئی نہیں رمضان آیا نہیں سال گزرا نہیں حج کا سیزن آیا نہیں اور کلمہ پڑا جامع شہادت نوش کیا کلمے میں اور شہادت میں کوئی چیز ہی نہیں ہے کیسے جہنم میں جائے گا آقا نے فرمایا اس کے سامان کی تلاشی لو جب سامان کی تلاشی لی گئی تو مال غنیمت کا کچھ مال ان کی پوٹلی میں پایا گیا انہوں نے کچھ چیزوں کو لے لیا تھا یہ سوچ کر کہ بعد میں آخا سے اجازت لے لوں گا کوئی اور بات ہو لیکن آخا نے کہا دوسروں کا مال غنیمت ان کے مال میں ملنے کی وجہ سے یہ ڈائریکٹ جو ہے جنت کے اندر نہیں جائیں گے ایک صحابی غزبے میں شریک ہو کر کلیمہ پڑھ کر نماز نہیں آئی روزہ نہیں آیا رمضان نہیں آیا حج نہیں آیا کوئی عمل ان کی زندگی میں نہیں آیا کلیمہ اور شہادت مال دوسروں کا لگا تو جنت میں نہیں گئے جب تک کہ اس مال کا حق ادا نہیں ہوا تو ہماری زندگی میں ہم کسی کا قرض ڈبائے ہوئے ہو کسی کی زمین دبائے ہوئے ہو کسی کا مال دبائے ہوئے ہو اور کسی کا حق دبائے ہوئے ہو اور رمضان میں جائیں ناممکن قرضوں کو صاف کرو معاملات کو صاف کرو اگر دے نہیں سکتے کم سے کم جا کر مہلت لے لو معافی لے لو وقت لے لو اگر آپ کا قرض آپ کے سر پر رہے گا اور رمضان میں داخل ہوں گے یقیناً آپ کو کوئی ضرورت نہیں بھوکے پیاسے رہنے کی جائیے آپ کو ہوٹلیں بلا رہی ہیں پردوں کے پیچھے آپ کو بدکاری کرنے کی اجازت ہے کتے سور کی طرح کھانے کی اجازت ہے ہوٹلوں پر پردے لگے ہوئے ہیں بھوکے پیاسے رہ کر آپ پیٹ کو کیوں تکلیف دیتے ہیں اپنے شوگر اور بی پی کو تکلیف کیوں دیتے ہیں جب آپ پر قرض ہے آپ کی پیان ٹکنے سے نیچے ہے آپ کے دل میں حسد ہے کینا ہے کپٹ ہے تعویز ہے پلیتے ہیں پنڈتوں کی قطار ہے ضرورت نہیں رمضان میں جانے کی جانے سے پہلے یہ تمام معاملات صاف کر لیں وقت دے مسجد میں وقت دے اللہ کے قرآن کے لیے وقت دے علماء کی خدمت کے لیے آپ رمضان سے پہلے پوری ایسی تیاری کہ آپ کو دیکھ کر دوسرا آدمی کہے بھائی اس کو ڈسٹرب نہ کرو یہ قرآن پڑھنے والا یہ رمضان کی تیاری کرنے والا جیسے لڑکی کے باپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا قلل نہیں دیتا کوئی تعمیرات کرنے والے کے مصروف آدمی کو ڈسٹرب نہیں کرتا کوئی ہومر لکھنے والے بچے انجینئر پلان ڈال رہا ہے اور سافٹ ویئر کوئی جو ہے اپنے کمپیوٹر میں لگا ہوا ہے مداخلت نہیں کرتا لوگ دیکھ کر خود چمک جائیں ہمارے چہروں کو ہماری شکلوں کو ہماری مصروفیات کو تب اللہ کو رحم آئے گا اللہ کو کرم آئے گا رمضان میں ناٹک بازی سے بچو یہ دس دن کا قرآن سن لیا تیس دن کے اندر قرآن ڈیوائڈ کر کر ایک پارا پونا پارا سوا پارا نہیں سن سکتے اب دس دن میں آٹھ دن میں قرآن یہ ناٹک ہے چھوڑو ان رسوم کو ختم کرو اس رواج کو ختم کرو رمضان کو بوجھ نہ بناؤ تراوی کو بوجھ نہ بناؤ کہ ہم نے دس دن میں قرآن سن لیا اب ہم آزاد پنچی ہیں جہاں چاہیں اڑیں نہیں رمضان کے چاند سے شوال کے چاند تک اپنے آپ کو بنائے رکھو اپنے آپ کو مقیت کرو اللہ دنیا کے قید خانوں سے حفاظت کرے گا اور رمضان میں آزاد پھرو گے پھر دنیا کے قیدوں میں جانا پھرے گا اور دنیا کی جیل خانوں میں سڑنا پڑے گا وقت پورا لگاؤ یہ ناٹک بازی نہ کرو اور جماعتوں میں جانا ہے ان لوگوں کی مجبوری ہے کسی کو بڑا سفر ہے یہ ان لوگوں کی مجبوری ہے کہ دس دن میں پندرہ دن میں کلام پاک سن لیا رمضان کی تراوی کی دو سنتیں ہیں ایک سنت کلام پاک کی اور ایک سنت بیس رکعت تراوی کی اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں ادھر تراوی ادھر تراوی مزے لوٹتے ہیں یہ غلط ہے جہاں آپ نے تراوی شروع کی وہیں پر اپنی تراوی کو ختم کریں اور کلام پاک کو مکمل کریں اور کلام پاک کو تراوی میں مکمل سنیں سفر کا نظام نہ بنائیں کاروبار کو کم کریں عبادت سے رغبت پیدا کرے حقوق پورے ادا کرے ماں ناراض ہو تو اپنا سر اس کے پیر پر رگڑ رگڑ کر اس سے خوش آمدی کر لے باپ کے دل کو اذیت پہنچی ہو باپ کو راضی کر لیں اور کسی بھائی بہن کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچی ہو یہ سب کلین کر کر اپنے ضرور کو پاک کریں تب رمضان کی سعادتیں ملیں گی یہ سب ناٹک بازی شوبتا بازی کہ رمضان میں وہ فلاں تحریک میں نکلیں گے چوالیس کروڑ کا اجر ملے گا کس کے باپ جبرائیل نے آ کر کسی امیر غریب کو نہیں بتایا یہ سب ناٹک بازی ہے اللہ کے نبی نے جو عمل ہمیں دیا شریعت نے جو دیا قرآن نے جو دیا حدیث نے جو دیا ہمیں اعتکاب دیا ہمیں شب قدر کی تلاش دی ہمیں تاخراتیں دی ہمیں جو ہے تراوی دی ہمیں سہری دی ہمیں افطاری دی ہمیں تلاوت دی یہ نظام سے جڑے رہے ایک اللہ رسول کا نظام اور ایک لوگوں کا بنایا ہوا نظام لوگوں کے بنے ہوئے نظام کے اندر اتنی طاقت نہیں جتنا کہ اللہ رسول کے بنائے ہوئے نظام کے اندر طاقت ہے اور قوت ہے اور پور ہے اس لیے قرآن و حدیث کے دائرے میں ایک جگہ علی افلا میم سے لے کر منل جنتی والناس تک تراوی پڑے وہیں آپ بیانات سنیں اور رمضان سے پہلے دیکھیں کہاں میں قرآن سن سکتا ہوں کہاں میرے قرآن سننے کے اندر بے توجہ ہی نہیں ہوگی دلچسپی ہوگی کون سے عالم سے میری مناسبت ہے کون سے قاری سے میں مطمئن ہو سکتا ہوں طے کر لیں اور طے کر لینے کے بعد گاڑیوں کا نظم کرے سواریوں کا نظم کرے اور اپنے ڈرائیور کو خصوصی وظیفہ دیں گاڑی نہیں ہے ایک ایک رکشہ کا انتظام کریں کہیں کہ بھیا ہم تجھے دگنی رقم دیں گے طوفان آئے سیلاب آئے بارش آئے ادھر کا ادھر ہو تو مجھے اس مسجد میں پہنچانا تب رمضان کی لذتیں ملیں گی رمضان کا مزہ ملے گا ایک تراوی ادھر منہ ماری ایک بیان ادھر جا کر سنا آپ جو ہے صبح میں ایک ڈاکٹر دوپہر میں ایک ڈاکٹر شام میں ایک ڈاکٹر کل یونانی پرسو آیورویدک اور ترسو ہومیوپیتھک پھر اس کے بعد ناٹی علاج یہ تو مر ہی جائے گا بندہ تو اس لیے ایسا کام نہ کریں ایک نظام بنائے ستر ہزار مرتبہ کلیم طیبہ پڑھنا ہے تین قرآن ختم کرنا پانچ قرآن ختم کرنا درود اتنی مرتبہ پڑھنا اور امت کے لیے دعائیں مانگنا آج امت کے بے قصوں مظلوموں کے لیے دعائیں مانگنا مجاہدوں کے لیے دعائیں مانگنا یہ جو ہے وقت کا فرون ہے جو امریکہ ہے اس کی تباہی اور بربادی کے لیے دعا مانگنا الحمدللہ اس کی تباہی اور بربادی کا وقت آ چکا ہے یہ اپنی تباہی اور بربادی کے قریب ہے ہمیشہ مسلمانوں کو کامیابی ملی ہے تم دھوکے میں نہ آؤ یہ وہی مسلمانوں کا طبقہ تھا جو کھجور چبا کر پتے کھا کر چیتڑے پہن کر پیون لگے لباس پہن کر یہ قیصر کو چبا بیٹھا یہ کسرا کو ہضم کر بیٹھا اور یہی وہ مسلمانوں کی جماعت تھی جس نے رشیا کے سفید ریچوں کی ٹانگوں کو توڑ دیا اور یہی وہ جماعت ہوگی جو طالبان کی جماعت ہے جو مجاہدوں کی جماعت ہے جو غازیوں کی جماعت ہے میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں تحریکوں جماعتوں کی لڑائی چھوڑ کر مکتب فکر کا اختلاف چھوڑ کر جو آخا نے کہا لا تزال الطائفت من امتی منصورین کہ میری امت میں ایک طبقہ ہوگا جس پر اللہ کی مدد اللہ کی نصرت یہ طبقہ مجاہدوں کا طبقہ ہے یہ طبقہ غازیوں کا طبقہ جو وقت کے فرون کو للکار رہا ہے وقت کے فرون کا پنجا مڑوڑ رہا ہے تم اس طبقے سے جڑ جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے یہی وہ طبقہ ہے یہ جماعت یہ دیوبندی یہ بریلی یہ تبلیغی یہ اسلامی یہ ربر اسٹامپ ہیں ان پر کوئی وعدہ نہیں ہے وعدہ اسی جماعت پر ہے جو کفر کو للکار رہی ہے وعدہ اسی جماعت پر ہے جو وائٹ ہاؤس کو بلاک ہاؤس میں بدلنے کے لیے بےتاب ہے یہ وعدہ اسی جماعت کے لیے ہے جس نے رشیا کے سفید ریچوں کے پیر کو توڑ دیا اور جو اس وقت تیار ہے کہ یہ امریکہ کے سفید ہاتھیوں کے دان کو توڑ کر رکھ دے گی پیس کر رکھ دے گی انشاءاللہ ضرور ہوگا جب ہم کھجور کھا کر کیسر و کسرا کو چبا بیٹھے جب ہم چیتڑے پہن کر بے نیام تلواریں لے کر لنگڑے گھوڑے لے کر وقت کے روم کو شکست دے دی تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں کہ یہ بزدل سے ہم پنجا پنگا لیں اس بزدل کو ہم ہرا دیں اس جماعت سے جڑ جاؤ اس جماعت سے وابستہ ہو جاؤ تمہاری دعائیں تمہارے صدقات تمہارے خیرات تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہو جائے یہ سب ربر اسٹامپ ہے دیومند ایک ربر اسٹام بریلی ایک ربر اسٹام مرکز نظام الدین ایک ربر اسٹام ہم کہہ رہے ہیں مانو تم ہمیں دشمن نہ سمجھو ہم تمہارے ہمدرد ہیں ہم تمہیں جماعتوں سے تحریکوں سے توڑ کر امریکہ کو خوش نہیں کرنا ہے ہم تو اس کے جو مجاہدین ہیں ان سے تمہارا رشتہ جنت سے تمہارا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں اٹھو تیار کرو تحریف افطاری کر کر آپ جو ہے غزبے کے لیے آپ جہاد کے لیے آپ اسلام کی زندگی کے لیے آپ قرآن کی نشت ثانیہ کے لیے اٹھو یہ نائن الیون کو قرآن کریم کے نسخے جلا کر ہمیں چیلنج کرنا چاہتے ہیں قرآن کے کہا انا نہ ذکر وہ امنا لہو لحافظون ہم نے نازی کیا ہم اس کے محافظ ہیں اے اللہ یقیناً تو محافظ ہے فلوریڈا کے چرچ کے کچھ کتے سور پادری نے جو یہ کہا کہ نائن الیون کو جب امریکہ کی جو جو ہے بڑی فلک بوس عمارتوں کو زمین بوس کر دیا گیا اس کے انتقام کے طور پر ہم کلام پاک کے ایک لاکھ نسخے ہم جلائیں گے وہ اللہ کو نہیں ہم مسلمانوں کو اکسانا چاہتے ہیں مسلمانوں تم کہو اے لوفرو اے کمینو اے قرآن کے دشمنوں خبردار میرے اللہ کے کلام کو تم ہاتھ لگاؤ گے تمہارے وجود کو ہم ملیا میٹ کر دیں گے تمہارے چرچوں گردواروں کے وجود کو ختم کر کے رکھ دیں گے زمین سے تمہارے ناپاک قدم کو اکھاڑ کر رکھ دیں گے تم ہمارے سونے کو موت نہ سمجھو ہم جگیں گے معاذ اور معاوض بنیں گے ہم جگیں گے خالد ابن ولید بنیں گے شکریہ فلوریڈا کے چرچ کے پادری تو نے ہمیں جگا دیا خبردار ہمارے بچے اب معاذ اور معاوض ہے خبردار ہمارے نوجوان اب سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں ہمارے بوڑھے حضرت ابو بکر صدیق ہیں ہمارے بچے حضرت ماد اور موبیز حضرت علی ہیں ہماری خواتین حضرت اسما حضرت سمیہ ہیں اچھا کیا کہ تو نے جگہ دیا تیرے جلانے سے قرآن تو نہیں جلے گا قرآن کا محافظ اللہ ہے لیکن قرآن جلا کر اور تو خاک نبی کے بنا کر تو ہمیں جگہ دیا شیر سویا ہوا ہے مرا ہوا نہیں ہے اس شیر کے ساتھ چھیڑخانی مت کرنا یہ شیر جب جگ جائے گا تیرے جنگل کے درندوں کو چبا کر ہضم کر ڈالے گا اٹھو مسلمانوں رمضان تیاری کا مہینہ ہے رمضان اللہ کی رحمتیں اللہ کی مدد ہے اللہ کی نصرتیں لینے کا مہینہ ہے مددیں نصرتیں لو اور ان کے پنجے مڑو لو جو میرے اللہ کے قرآن کو جلانے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں جو میرے نبی کے خاکے بنا رہے ہیں جو اللہ کے قرآن کے مماثل دوسرا الفرقان بنا رہے ہیں جو مسجدی کے میناروں کو مسمار کرنے کی باتیں کر رہے ہیں جو حضرت اسما خدیجہ زینب کی حیا کے عصمت و عفت کے پردوں کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اٹھو رمضان تیاری کا مہینہ ہے رمضان بدر کا مہینہ ہے رمضان غزبے کا مہینہ ہے اس کے لیے اپنے آپ کو پاک کرو اپنے آپ کو طاہر کرو اپنے آپ کو متحر کرو انشاءاللہ اس مسجد کے اندر جو ہے عشاء کی نماز ساڑھے آٹھ بجے ادا کی جائے گی اور متصل بات دو رکعت سنت کے بعد تراوی ہوگی اور انتیس تک انشاءاللہ شاء تراوی چلے گی خاص بات یہ ہے کہ اس مسجد کے بغل میں یہ جو پڑوس والا حصہ ہے یہ اصل میں اسکول ہے یہ داخل مسجد نہیں ہے مسجد وہ ہے جہاں اعتکاب کیا جاتا ہے مسجد وہ ہے کہ جہاں نکلنے سے اعتکاب ٹوٹ جاتا ہے یہ بغل میں رائٹ سائڈ جو عمارت ہے یہاں اسکول چلتی ہے یہاں مدرسہ چلتا ہے اور یہ زمین ایک جو ہے ابھی طے نہیں ہوئی ہے اس کا مسئلہ ہے اس لیے اس میں عورتوں کے آنے جانے کا یعنی کل کا دن کوئی اعتراض کرے گا کہ فقہ حنفی کے اندر عورتوں کا مسجد میں آنا جائز نہیں ہے ہم مسجد میں کہاں بلا رہے ہیں مسجد کے بغل میں خارج مسجد عورتیں خاص طور سے رمضان کے اندر ہم جو عنوان اٹھائیں گے وہ عنوان انہی عورتوں کے ارد گرد ہوگا عورتیں عام طور سے گیارہ مہینے ٹی وی کے سامنے فلمی زانیوں کے سامنے اور ڈرامے کے حرامیوں کے سامنے ایک مہینہ ایک مہینہ اگر وہ دین کے ماحول میں اور مسجد کے ماحول میں رہ کر حضرت اسما حضرت قدیجہ حضرت زینب نبی کی صاحب زادیاں نبی کی ازواج متحرات ان کی سیرتیں سوانے آئیں گی کچھ تو تبدیلی ہوگی کچھ تو بدلاؤ ہوگا کچھ تو فکرے ہوں گی کہ میں اپنے شوہر کو نوکر بنانے کے بجائے میں اپنے شوہر کی مقدوہ بنوں اور اپنے شوہر کو خوش کروں اپنے شوہر کو جنت کا دروازہ بناؤں تو اس لیے الحمد یہاں خواتین کا بھی نظم ہے چونکہ ابھی وقت جو ہے سواٹ کا نہیں ہے بیس اگست تک بعد میں دیکھا جائے گا جب موقع ہوگا سواٹ میں اشارہ کی جائے گی فی الحال چاند رات سے جو ہے ساڑھے آٹھ بجے عشاء کی نماز متصل بات تراوی اور تراوی کے بعد بہت کوشش کی جائے گی کہ مختصر وقت میں آپ کو فارغ کر دیا جائے اور سوال و جواب کھل کر پوچھے آپ نے تبلیغ کے بارے میں یہ کہا نظام الدین کے بارے میں یہ کہا دبلے پیٹلے کے بارے میں یہ کہا ایک ایک عالم اپنے ایک ایک گرو گنٹال کے پاس جاؤ کیسٹ سناؤ سی ڈی سناؤ جو سوال ہے لے کر لاؤ قرآن و حدیث کے جو ہے روشنی میں جواب نہ ملے تو پھر جو چاہے آپ سلوک کر لینا کوشش ہوگی جو ہے حق کو بیان کرنے کی انسان ہے اگر غلطی ہے تو ہم بھی اصلاح کے لائق ہیں ہم بھی توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں ہم بھی اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوئی ہم تمام مل کر اصلاح کر لیں گے غلطی آپ سے ہوئی ذکر کر کر ہٹ درمی کر کر آپ توبہ کر لیں آپ اصلاح کر لیں اس سودے کے ساتھ آئیے رمضان المبارک کا استقبال کریں آئیے اسے ویلکم کہیں اسے مرحبا کہیں اسے خوش آمدید کہیں میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہم کرنا چاہتے ہیں بدقسمتی ہے کہ گزشتہ جمعہ گزر گئی اور اس درمیان پندرہ دن کا عرصہ گزر گیا شاید کسی صاحب نے زحمت نہیں فرمائی تکلف نہیں فرمایا تکلیف نہیں فرمائی کہ وہ نسخہ ہمیں بتا دیں ہم جو ہے رمضان کی مقدس ساتوں میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نسخہ دیا کہا خواب کا دیکھنا تو خواب ہے آدمی اتکچی نیند میں کوئی تصور کر کر بھی اسے خواب بتا سکتا ہے ہم تمہیں بتائیں گے کہ جیتے جاگتے تم نبی کو دیکھ سکو گے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا عطا کردہ وہ تحفہ اپنے مریدین کو اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو کہ آپ جیتے جاگتے میں چاہوں گا کہ رمضان کی مقدس ساعتوں میں آخا کا دیدار کرے رمضان ہو روزہ ہو سحری ہو افطاری ہو اعتکاف ہو اور نبی کا چہرہ ہو واہ کیا کہنے کیا مزے اس نسخے کے ساتھ انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ آپ کے دربار میں حاضر خدمت ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے برتن کو پاک و صاف فرمائے اللہ ہمیں رمضان کا اس کا شائن شان استقبال کرنے اعزاز کرنے اکرام احترام کرنے اور رمضان میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے آمین واخردان الحمد للہ العالمین